جنابی ابن جوریج عطا سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا پالان کی پچھلی لکڑی ایک زرا یعنی ایک ہاتھ یا اس سے کچھ زائد ہوتی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 686